یہ غازیوں کے گھوڑے یہ غازیوں کے مرکب یہ مجاہدین کے ہمدم یہ ان کا حسن منصب یہ غازیوں کے گھوڑے یہ غازیوں کے مرکب یہ مجاہدین کے ہمدم یہ ان کا حسن منصب مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم خود اللہ ولادیات زبھا فلمو والموريات قدها والعاديات زبها والموريات قدها یہ غازیوں کے گھوڑے یہ غازیوں کے مرکب یہ مجاہدین کی ہمدم یہ ان کا حسن منصب یہ غازیوں کے گھوڑے یہ غازیوں کے مرکب یہ مجاہدین کی ہمدم یہ ان کا حسن منصب مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم خود اللہ بل آدیات زبہ فل موریات بل آدیات زبہ موریات کدھا کفار کی صفوں میں تیزی سے گھسنے والے دشمن کے لشکروں پر فوراً جپٹنے والے کفار کی صفوں میں تیزی سے گھسنے والے دشمن کے لشکروں پر فوراً جپٹنے والے چنگاریاں اڑا کر دشمن پہ بولنے اللہ بل آدیات زبہ فل موریات قدغا بل آدیات زبہ فل موریات قدغا باطل کی چامنی پر آفت یہ والے الہاد کی سپا میں تگدر مچانے والے باطل کی چاونی پر آفت یہ ڈانے والے الہاد کی سپا میں پگدڑ مچانے والے چستی میں ہے یہ طوفان تیزی میں موجے دریا آدیات زبغا پھل موریات گدھا آدیات زبغا پل موریات گدھا غیلان کش بدن ہے مضبوط جسموں والے پتھر سے نال ان کے فولاد میں ہیں ڈالے خیلان خوش بدن ہے مضبوط جسموں والے پتھر سے نال ان کے فولاد میں ہیں ڈالے فطرت وفا ہے ان کی جاں بازی ان کا پیشہ بل آدیات فالموریات نوریات کدھا زبغا آدیات زبہ پیشانیوں نے ان کی برکت کا تاج پہنا سچ سچ ہے سچ رہے گا سچے نبی کا کہنا پیشانیوں نے برکت کا تاج پہنا سچ سچ ہے سچ رہے گا سچے نبی کا کہنا اعزاز ان کو حاصل یہ حشر تک رہے گا بل آدیات زبہ فل موریات کدھا بل آدیات زبہ فل موریات کدھا ہے شاہ سوار ان کے دنیا میں مانے ہوئے بڑھتے ہیں شر کی جانب بندوق تانے ہوئے ہے شاہ سوار سوار ان کے دنیا میں مانے ہوئے بڑھتے ہیں شر کی جانب بندوق تانے ہوئے ظالم کے بازوں کو کامل کا ہے کچنا بل آدیات زبہ فل موریات گدھا بل آدیات زبہ فل موریات گدھا ان کی لگام تھا میں رب کے منیب انسان بڑھتے ہیں جنگ گہ میں جب ریس خانے ان کی لگام تھامے رب کے منیب انسان بڑھتے ہیں جنگ گہ میں جب ریز خان ایما محمیز فرض ان کو رکھے سدا سب پاول والعادیات زبغا فالموریات قدغا والعادیات زبغا فالموریات قدغا فرسان دین قیم تبلیغ پر جب آئیں جوش جہاد میں ہو دریا میں کود جائیں فرسان دین قیم دین پر جب آئیں جوش جہاد میں وہ دریا میں کود جائیں لڑ جائے موجوں سے بھی یہ سوار پھل زبغا گدھا پل آدیات زبغا موریات کدھا ان کے ربات سے تم دن کا دفاع کرنا اللہ کے رستے میں تیار ان کو رکھنا ان کے ربات سے تم دن کا دفاع کرنا اللہ کے رستے میں تیار ان کو رکھنا اے مجاہدین اسلام فرمان ہے یہ رب کا بل ذبحا فالموريات آدیاتی زبہ ذبحا فالموريات کدھا ول ذبحا فالموريات زبہ پھل ذبحا فالموريات ول آدیاتی ذبحا فالموريات پلادیاتی زبہیاتی ذبحا فالموريات زبہیاتی کدہ ذبحا فالموريات کدھا ولادیاتی ذبحا یاد کدھا فل آد یاد کتھا